تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو آغاز سفر ایمان و یقین انجام عمل لکھ شام ہنسی آغاز سفر ایمان و یقین انجام عمل لکھ شام ہنسی بن دیکھے حسن کی منزل کو یہ رستہ پیارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو رستا ہی یہاں خود منزل ہے ٹھو کر ہی یہاں ایک حاصل ہے رستا ہی یہاں خود منزل ہے گننے والو کس نے ہے پکارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو ان راہوں میں پھر سے بری ان گلیوں میں جنت کے مکی ان راہوں میں پھر سے بھری ان گلیوں میں جنت کے مکی ان تیکھے الجھے رستوں میں ہے کون سوارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو سمجھے ہے جسے گلزار سبھی ایک آگ ہے اثر حاضر کی سمجھے ہے جسے گلزار سبھی ایک آگ تمہید سے تم گزرے ہی نہیں اب پیسہ سارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو اے پیسے اثر جو کالج میں چھ چار جماعتیں پڑھ بیٹھے کیسے اثر جو کالج میں چھ چار جماعتیں پڑھ بیٹھے تم باپ نقش و رنگ کا فوارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو